جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما خطیب ملت حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمت اللہ و رحمت و واسعہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا امجد خان صاحب دامہ برکاتوں اور اہلیہ تشریف فرما ہے خدمت سے وہ سٹیج پر تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے والدہ انداز میں جان سالانہ تحفظ ختم نبوت غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں جذبہ عشق مصطفیٰ پیدا فرمائیں دعوت کا خطاب دوں گا جناب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتم العالیہ کو تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا امجد خان صاحب دائم نعرہ تکبیر صاحبین ختم نبوت نبوت نبوت ختم ختم مجاہدین حضرت مولانا بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائبا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم تمام حضرات سے انتہائی ادب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں ابھی آپ نے ہمارے علماء بزرگان دین کے بیانات سنے ہیں جلسہ ابھی جاری ہے سندھ کے مشہور خطیب حضرت مولانا عبد الحمید صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے وہ بھی آپ سے تھوڑی دیر بعد مخاطب ہوا چاہتے ہیں میں نے تو ان حضرات سے گزارش کی تھی کہ میرا وقت بھی انہیں دے دیا جائے لیکن انہوں نے فرمایا جب تم آئے ہو تو ایک آدھ بات کہہ دو میں اسی مناسبت سے کھڑا ہوا ہوں اور یقیناً ہم سب اس لیے جمع ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر اس مقام پر ہزاروں افراد کا اجتماع اس بات کا اعلان کرنے آتا ہے کہ ہم اپنے اکابر کمیشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے ذرا مجاہدوں کی طرح کہیے سارے مل کر کہیے ہی ہے انشاءاللہ حضرات محترم ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو کیا کسی کا حج قبول ہوگا اونچی آواز سے گئی ہے روزے کوئی عبادت کوئی نفل اللہ قبول کرے گا نہیں اللہ کہتا ہے پہلے مجھے عقیدہ چاہیے عقیدہ توحید لے کر آؤ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ لاؤ تمہیں یہ اعلان کرنا ہوگا کہ لا شریک لا اس اللہ کا کوئی شریک نہیں سب کہہ دو بے شک نہ اس کی ذات میں ہے نہ اس کی صفات میں ہے اسی طرح جب آمنا کے لال کی باری آئے گی تو رب کائنات کہتے ہیں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ اعلان بھی کرنا ہوگا کہ وہ خاتم النبیین ہے یہ اصل عقیدہ ہے اسی عقیدے کی تبلیغ کے لیے اسی عقیدے کے پرچار کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی جب مسلمانوں کو صحابہ کو نبی کی نبوت کے باغیوں کے خلاف جہاد کے لیے روانہ کر رہے تھے تو آپ ننگے پاؤں ساتھ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے ہدایات دے رہے تھے بتانا چاہتا تھا عقیدہ کتنا اہمیت کا حامل ہے جاؤ لڑ پڑو ان کافروں کو بتا دو کہ جو نبی کا باغی ہوگا جو امنا کے لال کا باغی ہوگا جو ختم نبوت کا باغی ہوگا اس عقیدے کو نہیں مانے گا اس سے جہاد ہوگا اس سے کتاب ہوگا جس کو یہ عقیدہ قبول ہے وہ اس دھرتی پر رہ سکتا ہے جو کسی نبی کو مانے گا اس کی دھرتی پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی صحابہ نے قربانیاں دی آگے بڑھے سینہ تان کے آئے انہوں نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کی لیکن ختم نبوت کا پرچم چکنے نہیں دیا ہے بعد میں لوگ آتے رہے تابین آتے رہے تبا تابین آتے رہے آئمہ مجتہدین آتے رہے اکابرین آتے رہے علماء آتے رہے صلحاء آتے رہے وہ بھی اس میدان میں ڈٹے رہے پرچم ختم نبوت کو بلند رکھا ہے باری آئی آپ کی اکابر کی باری آئی ملت کے اکابر کی سارے اکابر میدان میں کود پڑے اس میدان میں شخصیات نظر آتی ہیں پورے میدان میں ہمیں نظر آتے ہیں تو اپنے اکابر نظر آتے ہیں مجھے دیگر جماعتوں کی قیادت بھی نظر آتی ہے لیکن دوستو بھائیو آؤ آج اسی جذبے سے ہم یہاں پر آئے ہیں جو جذبہ اللہ شاہ کشمیری لے کر آئے تھے جسی جذبے سے امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری نے جیلوں کو آباد کیا تھا ان کو بھی گھر پیارا تھا اولاد چاہیے تھی ان کو بھی اپنی گھر میں بیوی نظر آ رہی تھے بچے نظر آ رہے تھے بچیاں نظر آ رہی تھی لیکن انہوں نے ساری زندگی جیل اور ریل میں گزار کر پیغام دیا ہے جو بھی اس عقیدے کے لیے کام کرتا جائے گا میرا رب اس کی دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا حضرات محترم آج ہم اسی مقصد کے لیے جمع ہیں مشہور بات ہے کہ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے وقت کے ولی تھے لیکن رب نے نوازا ہوا تھا ان کی ولایت پر ذرافت کی چادر چڑھی ہوئی تھی زندگی جیل کی گزری سب کچھ چھوڑ دیا ہے سامراج کیا کچھ نہیں لے کر آیا کیا تا اللہ جو چاہتے ہو لے لو لیکن میرے اکابر نے دنیا نہیں لی آخرت بنائی تمام اکابرین کی تاریخ کو پڑھ لیجئے وقت نہیں ہے میں صرف حصہ ڈالنا چاہتا ہوں میرے ساتھ نوجوان آئے وہ نوجوان بھی جذبے کے تحت آئے گفتگو ان سے ہوتی ہے ایک ہی بات ان سے کہی جاتی ہے کہ آپ اس دین کو سیکھیے اس عقیدے کو سمجھیے اس عقیدے کو پھیلائیے اس عقیدے پر کام کیجیے نے حضرت سید نفی شاہ صاحب حضرت والد ماجد حضرت مولانا اللہ انور اور دیگر کی صحبت میں بیٹھے آج ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے وہ اس عقیدے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ایک ہی پیغام دیتے ہیں جو اس عقیدے کے لیے کام کرے گا دن کو کرے گا رات کو کرے گا صبح کو کرے گا شام کو کرے گا اللہ کریم ان مجھ سے راضی ہوگا اللہ کہتا ہے میں نے آخری نبی بھیجا ہے آمنا کے لال کو بھیجا ہے عبداللہ کے در یتیم کو بھیجا ہے سرور کائنات کو بھیجا ہے ان کی اتباع کرو ان کی سنتوں کو زندہ کرو جو عقیدہ لے کر آئے اس عقیدے کو پھیلاؤ میرے نبی آئے ساری کائنات کے نبی آئے زمین و آسمان کے نبی آئے مشرق و مغرب کے نبی آئے شمال و جنوب کے نبی آئے ارے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آمنا کے لال کی نبوت آئی ہے انہوں نے آ کر پیغام دیا ہے توحید کا پیغام دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں ہے سب کی مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا نیلی چھت والا ہے اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے تیرا مل کے جاگنے کا ثبوت دیجئے ذرا جاگنے کا ثبوت چاہیے اور اونچی آواز سے دل سے کہیے ذرا زور لگا کے کہیے تحجد کا وقت ہے رب راضی ہوتا ہے جب بندے اسے یاد کرتے ہیں یہ میرے اکابر بیٹھے میرے اسلاف بیٹھے انہوں نے خانقاہوں کو آباد کیا ہے ان میں جہاں اللہ کے ترانے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ اللہ کی صدا نظر آتی ہے لا الہ الا اللہ کے ترانے نظر آتے ہیں وہاں پر ختم نبوت کے لیے کام بھی کروایا جاتا ہے باہر بھیجا جاتا ہے تبلیغ کروائی جاتی ہے نوجوان کھڑے کیے جاتے ہیں آپ بھی میں بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ میرا رب مشکل کشائی کرنے والا حاجت روائی کرنے والا اس رب کا پیارا نام کیا ہے مزہ نہیں آیا اور اونچی آواز سے سارے پنڈال سے آواز آنی چاہیے مل کر کہو دل سے کہو اسے حاضر ناظر جان کے کہو مشکل کشا سمجھ کے کہو ارے ہاتھ لہرا کے کہو شہادت کی انگلی لہرا کے کہو ذرا زور لگا کے کہہ دو یہی میرے رب کا نام تھا اسی نام پر انبیاء نے مار کھائی آمنہ کے لال نے مار کھائی دنیا آمنہ کے لال کو صادق کہتی کہتی ہے ہے امین فیصلے کرواتی ہے پتھروں کی بار اس وقت ہوتی ہے جب آمنہ کے لال توحید کا پیغام دینے کے لیے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں یہ لاپ یہ عزا یہ مناب کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کسی کا پال بھی کا نہیں کر سکتے کسی کی مشکل خوشائی بھی نہیں کر سکتے آج یہی بات میری اکابر کہتے ہیں حکمرانوں سے کہتے ہیں ان حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں ماضی کے حکمرانوں سے بھی کہتے رہے ہیں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا روس کچھ نہیں کر سکتا روس ٹوٹ چکا ہے امریکہ کی باری آ چکی ہے انشاءاللہ کائنات میں نعرہ بلند ہوگا تو میرے رب کا ہوگا نعرہ لگے گا تو ختم نبوت کا لگے گا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دنیا کو پتا چل چکا ہے رب بڑی طاقتوں کا مالک ہے اسی کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیا کرتا ہے اس نے سب سے آخر میں امام کو بھیجا ہے بھیجا سب سے آخر میں اعلان پہلے ہوا ہے آئے سب سے آخر میں ہے نبوت پہلے ملی ہے اور آمنہ کے لال آئے آخری نبی بن کر آئے آخری رسول بن کے آئے سب کہہ دیجئے بے شک بے شک اونچی آواز ہے اس مرکز میں بیٹھ کر اور اونچی آواز سے آپ آخری نبی بن کر آئے آخری رسول بن کے آئے آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا پیدا ہو کے نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے آمنہ کے لال نہیں کہا تھا عیسیٰ آئیں گے اور دنیا میں تشریف لائیں گے میری کتاب کو پکڑیں گے میرے کلمے کو پھیلائیں گے میرے نبوت کا اعلان کریں گے رب کی شان دیکھو عیسیٰ آئیں گے اور آ کر اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے نبوت کا اعلان لال ہوگا کے لال کا ہوگا پتا چلا ہے قیامت کے دن تک نبوت کے نعرے لگیں گے تو کے کے کے لال لگیں گے معاشر میدان میں بھی نعرے لگیں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کے لگیں گے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت اپنی زندگی کا تھوڑا سا ثبوت دیجئے کن کے مقابلے پر بیٹھے ہوئے ہیں شاعر نے کہا تھا لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر تھا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا تکبیر ختم نبوت ختم نبوت نبی کی صفحہ ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے شاگرد بیٹھے ہوئے تلامزہ بیٹھے ہوئے نبی نے اعلان کر شاگرد میرے جان نثارو رب نے تمہیں چنا ہے کیسی پاک بات وہ ہستیاں تھی وہ صحابہ تھا جنہوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا نہیں چھوڑا تھا تو تمہوں نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا تھا پھر رب نے بھی اعلان کر دیا ہے میرے پیغمبر اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں یہ مجھ سے راضی ہو چکے وہ جلیل القدر صحابہ جن میں بیٹھنے والا ایک وہ شاگرد بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں نبی نے فرما دیا میرے بعد نبوت ہوتی تو میرا شاگرد بیٹھا ہوا ہے نبی کو بھی کتنا ناز ہے اپنے شاگرد پر یہ نبی کا چمنستان ہے اس چمنستان کے ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہے خوشبو بھی الگ ہے نبی کے لیے صاحب چنے بڑے بڑے آئے نبی کی خواہش ہے ابو جال کلمہ پڑھ لے یہ اتبا کلمہ پڑھ لے سیبا کلمہ پڑھ لے ابو لاب کلمہ پڑھ لے رب کہتا ہے میرے محبوب کلمہ وہی پڑے گا جس کو ہم چنیں گے ہم نے چن لیا ہے آپ کے لیے اصحاب کو چن لیا ہے ہم نے چنا ہے آئیے یہ کلمہ پڑ چکے ہیں ان کے لیے میں نے وہ انداز اب دیکھا ہے وہ مقام میں نے بنا دیا ہے جو کسی کے لیے بھی نہیں ہے یہ وہ آپ کے شاگرد ہیں آئیے ایمان کو تازہ کروں ابو جال آیا کافر آئے انہوں نے کہا ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ غریب بیٹھے ہوتے ہیں یہ مسکین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے ہم جب آئیں ان کو مجلس سے اٹھا دیجئے تم آپ کے مجلس میں بیٹھے آپ کی مجلس میں گفتگو کریں آپ سے سوال کریں آپ کے جوابات آئیں پھر ہم اشکال پیش کریں آپ اس کے لیے جواب پیش کریں تو نبی سے بڑھ کر کون ایسی ذات ہو سکتی ہے جو یہ خواہش نہ رکھتی ہو کہ آنے والا ہر فر کلمہ پڑھ لے لیکن نبی نے سوچا میرے ان جانساروں نے تو کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی نبی سوچ ہی رہے تھے جبرائیل امین آگے جبرائیل امین نے کہا رب نے آج بھیجا ہے رب کہتا ہے یہ کافی را کے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مجلس سے ان غریبوں کو اٹھا دیجئے بلال کو ہٹا دیجئے سہیب کو ہٹا دیجئے اے میرے پیغمبر آپ چھوڑ دیجئے پیغام دیجئے جو قبول کرتا ہے آگے آ جائے جنت اس کے نام پہ لگا دیں گے جو نہیں قبول کرتا جنب میں جائے گا رب کہتا ہے بلال کو نہ اٹھانا سہیب کو نہ اٹھانا یہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور میرے پیغمبر جب سے یہ آپ سے پیار کرتے ہیں رب کہتا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں کیسے جلیل قدر لوگ تھے بڑی ہستیاں تھی نبی نے کہا میرا شاگرد بیٹھا ہے جس کے لیے جملہ یاد آ رہا ہے مجھے امیر شریعت کا سید عطا اللہ شاہ بخاری کیا تاریخی جملہ فرمایا فرمایا لوگوں اصحاب آئے سارے مرید بن کے آئے ایک آیا نبی کی مراد بن کے آیا حضرت عمر فاروق مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ کسری پاک باز ہستی نبی نے فرمائے میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر کو نبوت کا تاج پہنا دیا جاتا جب حضرت عمر نبی نہیں بن سکے بعد میں کوئی آئے دعوی نبوت کرے ہم اسے ماننے کے لیے تیار اونچی آواز سے حضرت محترم آئیے میں بات کی تان توڑنے لگاؤں آج ہم کیوں جمع ہیں میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں امیر شریعت نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا اور اس جملے کو ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید اللہ انور نے کتابوں میں رقم فرمایا وہ سنانا چاہتا ہوں فرمایا یہ بھی ولی باپ بھی ولی مولانا عبید اللہ انور اور کس کے صاحب زادے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے صاحبزادے زادے مولانا احمد علی لاہوری جمعیت علماء اسلام کے امیر ساری زندگی قرآن کا درس ختم نبوت کے پیغام کے لیے وقف کر دی ان کا تاریخی جملہ فرمایا امیر شریعت فرمایا کرتے تھے جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرے گا کل جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اسے میں ساتھ لے کر جاؤں گا نانا سے کہوں گا میں تنہا نہیں جانا چاہتا ہوں کسی خطیب نے اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے نانا کھڑے ہوں گے امیر شریعت جائیں گے نانا امیر شریعت کو سینے سے لگائیں گے عطا اللہ شاہ آگے آ وہ عطا اللہ شاہ جس کو سلام آیا تھا حضرت درخواستی کے ذریعہ جب مدینہ منورہ پہنچے تھے رات کو زیارت ہوئی آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی فرمایا عبداللہ تم ہجرت کر کے مدینہ آگے ہو لیکن تمہیں بتاؤ تم سے کام پاکستان میں لیا جائے گا پاکستان میں واپس پہنچو وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے جب پاکستان پہنچو گے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام پہنچا دے دینا یہ امیر شریعت ہے ان کا جملہ تاریخی آج کا پڑھا لکھا ان پڑھ کیا جملہ کہہ رہا ہوں جو یہ کہتا ہے جب یہ مولویوں کا کام ہے یہ لڑاتے ہیں ارے میں اس کو پڑھا لکھا سمجھتا ہی نہیں ہوں اس پڑھے لکھے سے وہ جنگل کا جاہل اچھا ہے جس کا قید ختم نبوت پر ایمان ہے بولو بھائی کیا اس کی حیثیت ہے کوئی ڈگریاں اس کے کام نہیں آئے گی وہ بکریاں چرانے والا اس سے زیادہ آلہ ہے ہے اس کا ٹھیک ہے امیر شریعت فرماتے کہ جب جانے کا وقت آئے گا میرے نانا مجھے بلائیں گے سینے سے لگائیں گے کہتا اللہ آگے بڑھ ساری عمر تو نے ختم نبوت کے پرچم کو بلند رکھا آج جنت کے دروازے کھولے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ نانا کہہ رہے ہوں گے اور امیر شریعت سن رہے ہوں گے اس موقع پر امیر شریعت کہتے ہیں میں کہوں گا نانا جان میں تنہا نہیں جانا چاہتا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر ان نوجوانوں سے جنہیں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی زنجیریں لگی ہوئی تھی کہ تم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہو جب جانے کا وقت آئے گا جنت میں تنہا نہیں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا آج میرے نانا جان جن جن لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا تھا انہیں بلوایا جائے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے میرا ایمان ہے امیر شریعت کے جملے کہہ رہے ہوں گے آمنہ کے لال فرما رہے ہوں گے بلاؤ سب کو بلاؤ جنہوں نے خط ختم نبوت کے لیے کام کیا تھا سب جمع ہو جائیں گے امیر شریعت وہاں بھی کہیں گے نانا جان ہم تنہا نہیں جانا چاہتے سب جا چکے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جائیے نانا آگے ہوں گے سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا ختم نبوت اونچی آواز سے ختم نبوت سب نعرے لگا کے جائیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ ان میں شریک ہوں گے کہہ دو جن کا ایمان ہے کہ اونچی آواز سے حضرات محترم اس عقیدے کے لیے کام کیجئے اس عقیدے کے لیے آج اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کل آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے وف کی تھی لیکن یاد رکھیے آج اس عقیدے کے خلاف سازشیں سے عروج پر پہنچی ہوئی ہے پاکستان کے آئین کے خلاف آج قادیانی لابی سرگرم عمل ہے قادیانی لابی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی شک شامل ہے اسے ختم کروا دیا جائے لیکن انشاءاللہ جب تک ختم نبوت کے جالے موجود ہیں انشاءاللہ اس آئین کی شک کو کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا ہے اونچی آواز سے کہو میرے ساتھیوں میرے ساتھیوں میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں سو سال کی جد و جہد کے بعد سن چوہتر میں وہ وقت آیا تھا جس وقت میں اسمبلی میں جنگ لڑی گئی تھی بڑے بڑے اکابر موجود تھے لیکن اسمبلی کے اندر پانچ سے سے آٹھ زیادہ علماء نہیں تھے لیکن ان ان کی کی قیادت سیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود فرما رہے تھے مولانا مفتی محمود نے کفر کا مقابلہ کیا تھا ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے مولانا غلام غوث ہزاروی تھے حضرت مولانا عبدالحق تھے حضرت مولانا عبدالحکیم تھے حضرت مولانا شام نورانی تھے جناب پروفیسر غفور احمد تھے جناب عبد خان موجود تھے چودھری ظہور الہی تھے ان سب نے پرچم ختم نبوت کو بلند کیا تھا لیکن ان کی قیادت ملی تھی تو دیوبند کے فرزند کو ملی تھی اسی فرزند کو مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کہتے ہیں مولانا مفتی محمود نے کفر پر تابر توڑ حملے کیے تھے جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی نے پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا آج اس فیصلے کو تبدیل کروانے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے لیکن وہ یاد رکھے ان کی طاقتیں ہم پاش پاش ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ پاکستان میں نہ کوئی مائی کا لال ختم نبوت کی شک کو چھیڑ سکتا ہے اور نہ کوئی ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کر سکتا ہے حضرت بات سنیے بھائی سب کہہ دیجئے انشاءاللہ ذرا مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ طاقت اس قانون کو ختم نہیں کر سکتی اور آج ایک سازش ہے کہ پاکستان میں موت کی سزا ختم کر دی جائے یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے جس چیز کو اللہ نے حکم کے طور پہ صادر فرما دیا ہے میرے نبی کی زبان فیض ترجمان سے نکل چکا ہے اس حکم کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی ہے آپ منظم رہیے آج کی اسمبلی میں یاد رکھیے سیکولر لابیاں موجود ہے وہی بیرونی ایجنٹ آج بھی موجود ہے وہ اپنے مشن کے لیے کوشاں ہے لیکن الحمدللہ للہ آپ کی بھی ایک بھرپور نمائندگی دیوبندیت کی نمائندگی جمعیت علماء اسلام کی صورت میں موجود ہے میری قیادت نے پہلے بھی ان طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے آج بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دن میں بھی مقابلہ کریں گے آپ ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ اس عقیدے کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس عقیدے کے لیے ایک والہانہ جذبہ رکھتے ہیں اس عقیدے کے لیے ہمیں کوئی جنونی کہتا ہے تو ہم جنونی بننے کے لیے تیار ہے لیکن یاد رکھو تمہیں ڈالروں سے پیار ہوگا تمہیں پونڈوں سے پیار ہوگا تمہیں جرمن کے مارکوں سے پیار ہوگا تمہیں یورپ کی کرنسی پر پیار ہوگا ہمیں پیار ہے تو آمنا کے لال سے پیار ہے مجھے آپ کو پیار ہے تومنا کے لال کی چوتی سے پیار ہے مجھے آپ کو پیار ہے تومنا کے لال کی چوتی کی خاک سے پیار ہے مجھے آپ کو پیار ہے تو مدینہ کی خاک سے پیار ہے مدینہ کی خاک پر ہم ساری کائنات کو قربان کر سکتے ہیں ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ایمان کی جنگ ہم لڑتے رہے ہیں آج بھی لڑ رہے ہیں اور مل کے جواب دینا انشاءاللہ جب تک آخری سانس موجود ہے ہم لڑتے رہیں گے اونچی آواز سے کہو مجاہدوں کی طرح کہو وہ امریکہ سے ڈکٹیشن مل رہی ہے وہ بڑے بڑے کانوں والا نئے نئے آرڈر دینے والا ہے لیکن اس کا ورلڈ آرڈر بھی ٹوٹ رہا ہے کہو کہو اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ اس پاکستان پر کسی دنیا کا آرڈر نہیں چل سکتا اس پاکستان پر آرڈر چلے گا تو آمنا کے لال کے نظام کا چلے گا خلاف راشدہ کے نظام کا چلے گا اور ہم سب مل کر اس نظام کو لا کے دم لیں گے اور ہم جس طرح دو سو پچانوے سی کے لیے پہلے متحد تھے لاہور کے مار روڈ پر آپ کو مذہبی قیادت نظر آئی کراچی میں نظر آئی پھر اگر وقت آیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ قیادت نظر آئے گی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نظر آئے گی امریکہ کو بھی للکارتی ہوئی نظر آئے گی دنیا کو پیغام دے گی کہ پاکستان کا مسلمان کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے پاکستان کا مسلمان کل بھی نبی سے عشق کرتا تھا آج بھی پاکستان کا بچہ بچہ نبی سے عشق کرتا ہے نبی کے ناموز کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ بھی کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے بولو بھائی سب تیار ہے اللہ آپ کے ایمان میں اور زیادہ پخت کی پیدا فرمائے ہمارے اکابر کمیشن کو اللہ رب العزت آگے ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے واخر و الحمدللہ رب العالمين